بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمٰ وقفا بعد محترم بھائیوں دوستوں اور میری مائیں اور بہنیں حسن بننا شہید رحمت اللہ علیہ ایجپٹ کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں بلکہ ان کے حالات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے ایجپٹ میں ایک تحریک شروع کی تھی جس کا نام تھا اخوان المسلمین اور اس تحریک کے ذریعے سے یہ جہاں پر دینی کام کر رہے تھے اور دعوت کی محنت کر رہے تھے وہیں پر انہوں نے چھوٹی چھوٹی فیکٹریز اور صنعتی ادارے بنا دیے اور جو غریب تھے ان لوگوں کو کام پر لگانے لگے نتیجہ یہ ہوا کہ حسن بننا شہید رحمت اللہ علیہ کے بہت سارے مرید ہو گئے اور لوگ خاص کر کے جو غریب قسم کے لوگ تھے سب حسن بننا شہید رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ہو گئے جنرل ناصر کے زمانے کے پہلے کا واقعہ ہے کہ جب شاہ فاروق مصر کا بادشاہ تھا اس نے جب یہ دیکھا کہ حسن بننا شہید بہت پپیولر ہو گئے ہیں تو اس نے یہ کیا کہ حسن بننا شہید رحمت اللہ علیہ کو شہید کر دیا تو بہرحال اسی لیے ان کو حسن بننا شہید رحمت اللہ علیہ کہا جاتا ہے بہت بڑے عالم دین تھے انہوں نے اپنی زندگی کا ایک عجیب واقعہ خود نقل کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں مصر میں قاہرہ میں تھا اور کی سڑک پر جب میں چل رہا تھا تو ایک دن میں نے یہ دیکھا کہ بیچ بیچ میں میں قاہرہ کی کے دو مسلمانوں کا جھگڑا ہو رہا ہے اور وہ دو مسلمان جو لڑ رہے تھے ایک دکاندار تھا دوسرا گاہک تھا ایک شاپ کیپر تھا دوسرا کسٹمر تھا اور یہ دونوں آپس میں جھگڑا کر رہے تھے حسن بننا شہید رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ میں رک گیا اور میں نے ان دونوں مسلمانوں سے یہ کہا کہ ایک طرف تو میں یہ تحریک چلا رہا ہوں کہ مسلمان مل جل کر رہے اور تم دونوں قاہرہ کی مارکٹ کے بیچ میں مسلمان ہونے کے باوجود آپس میں جھگڑا کر رہے ہو تمہیں شرم نہیں آتی حسن بننا شہید رحمت اللہ علیہ فرماتے جب میں نے یہ کہا تو وہ جو شاپ کیپر تھا دکاندار تھا اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے مجھے یہ کہا کہ حضرت آپ تو ہمارے جھگڑے پر ہم سے ناراض ہو گئے لیکن یہ تو پوچھئے کہ ہمارا جھگڑا کس بات پر ہے اور کیوں ہم دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں حسن بننا شہید رحمت اللہ علیہ نے پوچھا اچھا بھائی بتلاؤ کیوں تمہارا دونوں کا جھگڑا چل رہا ہے تو اس شاپ کیپر نے یہ کہا کہ دیکھو حضرت یہ میری دکان ہے یہ مسلمان بھائی میرا کسٹمر ہے اور یہ سامان بیچ میں پڑا ہوا ہے اب ہم دونوں کا جھگڑا یہ ہو رہا ہے کہ میں دکاندار ہوں میں اس کسٹمر کو یہ کہتا ہوں کہ یہ جو سامان ہے میں تجھے آٹھ روپے میں دوں گا اور میرا کسٹمر مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں دس روپے میں خریدوں گا حضرت حسن بننا شہید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں تو یہ لڑائی کا عنوان سن کر حیران ہو گیا کہ دکاندار آٹھ میں بیچنا چاہتا ہے اور خریدار دس میں لینا چاہتا ہے میں نے کہا کہ آخر معاملہ کیا ہے تو دکاندار ہے شاپ کیپر جب دکان پر بیٹھتا ہے اس کا مقصد ہوتا ہے پروفٹ بنانا وہ پروفٹ کے لیے اور وہ زیادہ سے زیادہ پروفٹ پروفٹ مارجن ڈھونڈتا ہے تو تجھے اگر یہ آدمی دس دے رہا ہے تو تو آٹھ میں کیوں دینے کے لیے تلا ہوا ہے تو اس وقت اس دکاندار نے یہ کہا کہ جی تو ہر ایک کا یہ چاہتا ہے کہ آٹھ کا مال دس میں بیچ دے لیکن اگر میں نے ایسا کیا اگر میں نے ایسا کیا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ فرمان ٹوٹ جائے گا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ناراض ہو جائے گا اس لئے میں ایسا نہیں کر سکتا اور میرے ذہن میں وہ واقعہ ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ایک صحابی کو پیش آیا تھا اور حسن بننا شہید فرماتے کہ وہ دکاندار نے مجھے ایک صحابی کا واقعہ سنایا اور انہوں نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی حضرت حضرت جریر بن عبداللہ بجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام لائے اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کیا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ نصیحتیں کی اور نصیحتوں میں ایک نصیحت یہ کی وَنُسْحُ لِكُلِّ مُسْلِمِن کہ ہر مسلمان کے ساتھ خیرخائی کرنا حضرت جریر بن عبداللہ بجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وعدہ کیا کہ ہاں میں مسلمان ہو چکا ہو میں ان سارے رولز کو فالو کروں گا اور آج کے بعد میں ہمیشہ ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کروں گا اور حضرت جریر بن عبداللہ بجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وعدہ تو میں نے کر لیا اور ایک دن ایک واقعہ پیش آیا واقعہ یہ پیش آیا حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے بیان کرتے واقعہ یہ پیش آیا کہ میرا ایک غلام تھا میرا غلام ایک دن گھر پر آیا اور مجھے اس نے نے یہ کہا کہ آج میں میں ایک بہت اچھا گھوڑا دیکھا شاندار قسم کا گھوڑا تھا تو میں نے وہاں پر جا کر بات چیت کی اور تین سو میں وہ دکاندار گھوڑا بیچنے کے لیے تیار ہو گیا ہے گھوڑے کا مالک تین سو میں بیچنا چاہتا ہے میں اسے ریزرو کر کے آیا ہوں آپ آئیے چلیے دیکھ لو پسند آ جائے تو لے لینا ورنہ مالک کو منع کر دینا حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے میرے غلام نے سودا کیا تھا میں مارکٹ میں گیا اور میں نے جا کر اس گھوڑے کو دیکھا فرماتے جب میں نے گھوڑے کو دیکھا تو میں دیکھ کر ہی سمجھ گیا کہ یہ گھوڑا بڑا شاندار ہے تو میں نے اس گھوڑے کے مالک کو یہ کہا کہ اس گھوڑے کے میں تمہیں پانچ سو دوں گا تیار ہو لینے کے لیے سو میں بیچنے کے لئے تیار تھا تم پانچ سو دو گے تو کیوں منع کروں گا میں نے کہا اس گھوڑے کے مالک نے کہا بالکل منظور ہے میں تمہیں پانچ سو میں بیچتا ہوں حضرت جلیل بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں پھر گھوم گھوم کر گھوڑے کو دیکھنے لگا اور اس کے بعد میں مجھے صحیح اندازہ ہوا میں نے اس مالک کو کہا کہ نہیں میں تمہیں آٹھ سو دوں گا اس نے کہا کہ مجھے یہ بھی منظور ہے تین سو کا آٹھ سو دے رہے ہو میں نے اسے آٹھ سو دیئے اور آٹھ سو کا گھوڑا لے کر میں جب آیا تو سارے لوگ مجھے دان کرنے لگے اور کہنے لگے کہ جریر کیسے انسان ہو تین سو کا مال آٹھ سو میں خرید کر آئے تمہارا گلاب تین سو میں سودا کر چکا ہے تم پانچ سو زیادہ دے کر آئے تو حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اصل میں تم لوگ خود بتاؤ کہ کیا اس گھوڑے کی قیمت آٹھ سو کی نہیں ہے اگر میں اپنی مارکٹ میں کھڑے ہو جاؤ تو کیا یہ آٹھ سو میں نہیں بک سکتا ہے سارے لوگوں نے کہا کہ نو ڈاؤٹ اس کی قیمت واقعیتاً آٹھ سو کی ہے تو کہا وہ آدمی تو بیچارہ مجبور تھا اسے پیسوں کی ضرورت تھی اس لئے وہ تین سو میں بیچنے کے لئے تیار ہو گیا جب ایک چیز کی قیمت آٹھ سو کی ہے میں اسے تین سو میں اگر لے کر آتا تو میں نے جو میرے آقا میرے سرکار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر وعدہ کیا تھا کہ میں ہر مسلمان کے ساتھ خیر خائی کروں گا میرے سرکار کو کیا ہوا وعدہ ٹوٹ جاتا اور اگر نبی کو کیا ہوا وعدہ ٹوٹ جاتا تو میں تو کہیں کا بھی نہیں رہتا یہ حضرت جلیر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وہ دکاندار یہ واقعہ حضرت حسن بننا شہید رحمت اللہ علیہ کو سناتا ہے کہ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کا واقعہ اور پھر انہوں نے کہا کہ حضرت میرا کیس بھی کچھ اسی طرح ہے کہ یہ جو چیز میرے پاس ڈیسک پر پڑی ہوئی ہے اس کی قیمت آٹھ روپیے ہے اگر میں آٹھ کے بجائے دس روپیے لے لوں گا تو میرے نبی نے جو فرمان بیان کیا تھا میرے نبی کا حکم ٹوٹ جائے گا اس بنا پر میں اس سے دس نہیں لے سکتا میں میں میں آٹھ ہی بیچوں گا حضرت حسن بننا شہید رحمت اللہ علیہ کہ تو اس دکاندار کی باتیں سن کر حیران ہو گیا کہ کیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا پاس و لحاظ ہے خیر میں نے تعجب کے ساتھ اس کسٹمر کو پوچھا کہ بھائی تجھے کیا پرابلم ہے جب ایک چیز مجھے آٹھ میں مل رہی ہے تو تو دس میں کیوں لینا چاہتا ہے تو اس کسٹمر کا جواب یہ تھا جو درد میرے بھائی کے سینے میں ہے وہی درد میرے سینے میں بھی ہے دراصل میں پوری کاہرہ کی مارکٹ میں گھوم کر آیا ہوں ہر جگہ پر یہ چیز دس روپے کی ملتی ہے میرا بھائی آٹھ روپے میں بیچتا ہے اور میرے نبی نے فرمایا ہے جو خود کے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو میں کس طریقے سے اسے آٹھ میں لے لو جبکہ پوری مارکیٹ میں دس کا ریٹ چل رہا ہے حضرت حسن بننا شہید رحمت اللہ علیہ فرماتے میں تو ان دونوں کو دیکھ کر حیران تھا میں نے یہ کہا کہ دیکھو تم دونوں کا ایسا جھگڑا ہے جو قیامت تک حل نہیں ہو سکتا ہے اس لیے کام کرو مجھ کو جج بنا دو میں فیصلہ کر دیتا ہوں دونوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ بڑے انسان ہو ہم آپ کا احترام کرتے ہیں آپ ہمارے جج بن جائیے حضرت حسن بننا شہید رحمت اللہ علیہ فرماتے میں نے یہ کہا نہ ان کی بات سنو کہ آٹھ نہ اس کی بات سنو فیصلوں کے دس میں درمیانی فیصلہ کرتا ہوں چلو نو میں سودا کر لو چنانچہ دونوں خوش ہو گئے دونوں راضی ہو گئے اور نو روپیے میں اس چیز کا سودا ہوا دونوں خوشی خوشی چلے گئے حضرت حسن بننا شہید رحمت اللہ علیہ سواقعے کو نقل کر کے لکھتے ہیں کہ دیکھو دنیا میں ہر آدمی کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی عنوان پر ہر کسی سے جھگڑا کر لیتا ہے لیکن کاش ہم سب کے جھگڑے کا عنوان وہ ہو جائے جو عنوان عنوان ان دونوں بھائیوں کا تھا اگر ہماری لڑائیاں اس عنوان پر ہونے لگے تو پوری دنیا میں امن چھا جائے گا آپس میں پیار محبت تقسیم ہو جائے گی اللہ یہ جذبہ ہمیں بھی نصیب فرمائے میرے بھائیوں یہ معمولی بات نہیں ہے لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں آ جائے اور جو نبی پر فدا ہو جاتا ہے تو ایسے ایسے اندازے بھی ہمیں نصیب ہوتے ہیں اور ایسی ایسی چیزیں بھی دیکھنے ملتی ہے اللہ ایسا دینی جذبہ ہمیں ہمیں بھی نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین سبحان اللہ و بحمدی سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد و لا الہ الا انتا نستغفرکا و نتوب الیک سبحان ربکا رب العزت یا عمی صفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین